الباب التاسع والأربعون ومئتان باب ما يقوله عند النوم سونے کے وقت پڑھنے کی دعاؤں کا بیان ان في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى وعلى جنوبهم جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے عدل بدل کر آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں وہ جو کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر یعنی لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں وعن ذر عنهما اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللهم أحيا وأموت رواه البخاري حضرت حدیفہ اور حضرت ذر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر آرام فرما ہو جاتے تو پڑھتے تھے بسمک اللہ احیا و اموت تیرے نام سے اے اللہ میں زندہ ہوتا اور مرتا ہوں بخاری وعن علی رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال له ولفاطمة رضي الله عنهما إذا أويتما إلى فراشكما أو إذا أخذتما مضاجعكما فكبرا ثلاثا وثلاثين وسبحا ثلاثا وثلاثين واحمدا ثلاثا وثلاثين وفي رواية التسبيح أربعا وثلاثين وفي رواية التكبير أربعا وثلاثين متفق عليه حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا جب تم اپنے بستروں پر لیٹ جاؤ تو تینتیس مرتبہ اللہ اکبر کہو تینتیس مرتبہ سبحان اللہ کہو اور تینتیس مرتبہ الحمد کہو اور ایک روایت میں سبحان اللہ چونتیس مرتبہ اور ایک روایت میں اللہ اکبر چونتیس مرتبہ ہے بخاری و مسلم وعن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه ثم يقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين متفق حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بستر کی طرف قرار پکڑے تو وہ اپنے بستر کو اپنے تہبند کے اندرونی حصے کے ساتھ جھاڑ لے اس لیے کہ اسے معلوم نہیں کہ اس پر کون اس کے پیچھے آیا پھر یہ دعا پڑھے بسم کا ربی وضعت جنبی وبی کا ارفع ان امسکت نفسی فرحمها و ان فاحفظها بما تحفظ بیما عبادك بھی صالحین یعنی تیرے نام کے ساتھ ہی اے میرے پروردگار میں نے اپنا پہلو بستر پر رکھا ہے اور تیرے ہی نام کے ساتھ اسے اٹھاؤں گا اگر تو نے میری روح اسی دوران میں قبض کر لی تو اس پر رحم فرمانا اور اگر تو اس کو چھوڑ دے یعنی قبض نہ کرے تو اس کی اس طریقے سے حفاظت فرما جیسے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتا ہے بخاری و مسلم وعن عائشة رضی اللہ عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه وقرأ بالمعوذات ومسح بهما جسده متفق عليه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 وقل أعوذ برب الناس ثم مسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات متفق عليه قال أهل اللغة النفث نفخ لطيف بلا ريق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر آرام فرما ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھوں میں پھونکتے اور معوضات پڑھتے اور ان کو اپنے جسم پر پھیر لیتے بخاری و مسلم اور بخاری و مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کو جب اپنے بستر کی طرف قرار پکڑتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھا کرتے پھر ان میں پھونکتے اور ان میں یہ صورتیں پڑھتے قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پھر حسب طاقت ان ہتھیلیوں کو جسم پر پھیر لیتے اپنے سر چہرے اور جسم کے اگلے حصے سے ان کو پھیرنا شروع کرتے ایسا تین مرتبہ کرتے بخاری و مسلم قال اہل اللغہ النفس نفخ لطیف بلا ریق اہل لغت نے کہا ہے نفس بغیر تھوک کے لطیف انداز سے پھونک مارنے کو کہتے ہیں وعن البراء بن عازب رضی اللہ عنہما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل وقل اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن على الفطرة واجعلهن آخر ما تقول متفق عليه حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا جب تو اپنے بستر کی طرف آنے کا ارادہ کرے تو اس طرح وضو کر جیسے نماز کے لیے کیا جاتا ہے پھر اپنی دائیں کروٹ پر لیٹ جا اور یہ دعا پڑھ اللہم اسلم تو نفسی علیق و امری تو عمریِ علیق و رغبة تو غہری علیق ملجأ و رحبتاً منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت يعني أي یعنی اے اللہ میں نے اپنا نفس تیری طرف سونپ دیا اور اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا اور میں نے اپنی ٹیک تیری طرف لگا دی تیری رحمت کی امید رکھتے ہوئے اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہوئے تیرے سوا کوئی ٹھکانہ اور جائے پناہ نہیں میں تیری اس کتاب پر ایمان لایا جو تو نے نازل کی اور اس نبی پر ایمان لایا جسے تو نے بھیجا پھر اگر تو یہ کلمات پڑھ کر فوت ہوا تو فطرت یعنی اسلام پر تیری وفات ہوگی اور ان کلمات کو سوتے وقت اپنی گفتگو کا آخری حصہ بنا بخاری و مسلم وعن انس رضی اللہ عنہ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي رواه مسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر قرار پکڑتے تو فرماتے الحمد للہ الذي اطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فکم کیفی ولا مؤوی یعنی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور ہماری کفایت کی اور ہمیں ٹھکانہ دیا کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی کفایت کرنے والا اور ٹھکانہ دینے والا نہیں مسلم وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك رواه الترمذي وقال حديث حسن ورواه أبو داود من رواية حفصة رضي الله عنها وفيه أنه كان يقوله ثلاث مرات حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ فرماتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھ لیتے پھر یہ دعا پڑھتے اللہ مقینی عذابک یوم تبعث عبادک یعنی اے اللہ مجھے اس دن اپنے عذاب سے بچانا جس دن تو اپنے بندوں کو زندہ کر کے اٹھائے گا اسے امام ترمزی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے ابو داود نے اسے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے اور اس میں ہے کہ یہ کلمات آپ تین مرتبہ پڑھتے تھے